جز ٹین کی طرف آتے ہیں پارہ نمبر دس جو ہم پیچھے رکو پڑھے پانچ نمبر رکو اسی کا کنٹینیوشن ہے مال غنیمت میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے قرابت داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور پھر جو باقی بچتا ہے وہ غازیوں کے لیے آئے گا آگے فرمایا تم وہ وقت یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا کوئی پروگرام بنائے نہیں تھے اچانک ہو گیا یہ بدر کی بات چل رہی ہے تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے یعنی جنگ ہو جائے یہ پہلی جنگ تھی جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی مشرقوں کے ساتھ خواب میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے اگر زیادہ دکھائی دیتے تو مسلمان بزدل ہو جاتے ہیں یعنی مسلمانوں میں بزدلی پیدا ہوتی اگر وہ دیکھتے گھبرا جاتے کہ یہ ہم سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر وہ لڑنے سے پیچھے آ جاتے یا تو اپنی بزدلی دکھاتے ڈر جاتے اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا کہ کافر تم سے بھی کم ہے اور تم اس لیے کہ بزدلی نہ دکھاؤ اس لیے بھی اور ہمت نہ ہارو اور پھر میدان جنگ میں بھی تمہیں کافر کم دکھائی دیے صرف خواب میں نہیں بلکہ جب میدان میں آئے جنگ کے میدان میں تب بھی مسلمانوں کو کافر ایسے نظر آ رہے تھے کہ وہ ان سے کم ہے تو اور زیادہ ان کی ڈیرنگ بڑھ گئی ہمت بڑھ گئی ان کی بزدلی نہیں دکھایا انہوں نے اور تم کافروں کو کم دکھائی دیے تاکہ وہ ضرور لڑے تم سے اس لیے اب کافروں کو بھی ان کی نظر میں اللہ نے ان کو دکھایا کہ جو مسلمان ہیں وہ کم ہیں تو اب ان کی ڈیرنگ ہو گئی ہمت ہو گئی کہ ہم ان سے لڑیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے تعداد سے بھی کم نظر آ رہے ہیں تو ان کو مسلمان بھی کم دکھائی دیے تو پھر کیا ہو گیا وہ لڑنے تیار ہو گئے یعنی وہ لڑائی ضرور کرے اس لیے اللہ نے اس طرح کیا اور کیوں کیا اللہ کا فیصلہ پورا ہو جائے جنگ شروع ہو جائے اور مسلمانوں کو کامیابی ہو پھر رکو نمبر سکس ہے آئے نمبر فورٹی فائیو سے لے کے فورٹی ایٹ تک جس میں حق اور باطل کی جنگ حق اور باطل کی جنگ میں مومنوں کا جو کردار تھا اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا اے ایمان والوں جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو یعنی جنگ کے میدان میں بھی اللہ کو نہیں بھولو ذکر اذکار کرتے رہو نماز سے بھی غافل نہ ہو آپس میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اسی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو آپس میں نہ جھگڑو اللہ اور رسول کا کہاں مانو باہم جھگڑو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی ہاں کافروں کی طرح اکڑ نہ دکھاؤ اور ریاکاری کاری نہ کرنا اب جو کافر آئے تھے بدر کے میدان میں وہ ریا کاری کرتے آئے شوشے دکھا رہے تھے بہت سارے شوئنگ آف ہو رہی تھی ان کی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لائی ہوئی تھیں میوزیکل انسٹرومنٹ بھی ان کے ساتھ تھے اور ریاکاری کاری کر رہے تھے تو ان کی طرح تم نہیں بنو اور یہاں مسلمان سجدے میں تھے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے تو بالکل آپ دیکھیں کہ اپوزٹ دونوں سائڈ میں اپوزٹ چیزیں چل رہی تھیں کافروں کو شیطان کہتا تھا کہ تم غالب رہو گے اب شیطان آ گیا سوراخا کے شکل میں روایت میں ہیں تو وہ کہنے لگا کہ تم لڑو سب کو ڈیرنگ دینے لگا ہمت دینے لگا مشرقوں کو کہ تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ہی غالب آنے والے ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں مگر حق و باطل کی جنگ یعنی جنگ بدر جب شروع ہوئی تو یہ کہہ کر دم دبا کر وہ بھاگ گیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس نے کہا کہ اب میں نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ وہ بھاگ گیا حالانکہ اس کی وجہ سے انہوں نے اور زیادہ ہمت بڑھائی تھی اپنی مشرقوں نے اور اس نے کہا شیطان نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے کیونکہ اس نے شیطان نے فرشتوں کو دیکھا فرشتے اتر رہے تھے نا مسلمانوں کی مدد کے لیے تو شیطان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جبریل علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور تم نہیں دیکھ سکتے اور میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں دیکھے کتنی بڑی بات کر رہا تھا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت شدید ہے اس طرح سے کہہ کے وہ وہاں سے بھاگ گیا پھر رکو نمبر سیون ہے آئے نمبر 49 سے لے کے 58 تک جس میں فیصلہ کو مارکا جو ہوا تھا جنگ اس کا حکم دیا گیا منافق اور دل کے بیمار کہتے تھے کہ مسلمان تھوڑے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہیں کیونکہ یہ لوگ تھوڑے رہ کہ ان کو کیسے یہ کیسے کامیاب ہو سکیں گے دیکھو مشرقین کتنے زیادہ ہیں تو اس طرح سے منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کیا لیکن یاد رکھو اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہو گئے اور وہی کامیاب ہونے والے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور خود بھی ایفرٹس لگاتے ہیں ان منافقوں کا موت کے وقت برا حال ہوگا ایسے جو منافق ہوتے ہیں ان کا بہت برا حال ہوتا ہے جب فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہیں یہ ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا فرونیوں کا بھی یہی حال ہوا تھا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے لوگوں کی نیتیں جب خراب ہو جاتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے تو اس طرح سے ان کا حال ہوتا ہے جب جان لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سختی سے جان لیتے ہیں آگے فرمایا اگر کسی کافر گروہ سے آپ کو بدعہدی کا خطرہ ہو تو ان کے عہد انہی پر الٹا دو کیونکہ جو بدعہدی کرتا ہے اس کے ساتھ وہ جو آلریڈی اس نے آہد توڑ دیا تو پھر آپ اس میں کوئی آہد باقی ہی نہیں رہتا تو انہیں کی طرف پلٹا دو الٹا دو خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں پھر رکو نمبر ایٹ ہیں آیا نمبر ففٹی نائن سے لے کے سکسٹی فور تک جس میں کفار کے خلاف تیاری کا حکم دیا گیا ہے ان آیات کا خلاصہ کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کلیئر کرانا چاہتی ہوں اس طرح کی جو آیات آتی ہیں کہ کفار کے خلاف جنگ کرو اور تیاری کرو یہ ساری چیزیں ہمت نہ ہارو یہ باتیں جنگوں کے کانٹیکس میں آئی ہوئی ہیں یعنی جب جنگ کی جاتی ہے تو کوئی بھی کمانڈر ہو کوئی بھی لیڈر ہو وہ کیا کرے گا انکریج کرے گا کہ کس طرح جنگ کرنی ہے ہمت نہیں ہارنی ہے یہ ساری باتیں بتائے گا تو اس کانٹیکس میں یہ باتیں آئی ہوئی ہے کوئی بھی جنگ ہو دنیا کی بھی جنگیں دیکھیں کیا ہوتی ہے جب جنگ ہوتی ہے اس وقت کمانڈر جو ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہارو لڑتے رہو اس طرح کے آپ نے کبھی سنے یا دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ پہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ بات آتی ہے جنگ کے کانٹیکس میں آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں یا تو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو فتنہ پھیلانے کے لیے تاکہ اور فتنہ بڑھے اور وہ کانٹیکس بتاتے نہیں ہیں کہ یہ جنگ کے کانٹیکس میں بات کی گئی ہے حالانکہ اللہ کو جنگ و جدال جو لڑائی جھگڑے وہ پسند نہیں ہیں ایون ایک آیت میں بھی آتا ہے کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ایک انسان کا کسی نے قتل کیا اب وہ ایک انسان یا تو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ ایز ایف کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا تو اسلام اس میں انکریج نہیں کرتا کہ کسی کو بنا وجہ قتل کیا جائے لیکن اب یہ کانٹیکس آتا ہے جنگ کے بارے میں تو جنگ کے بارے میں کمانڈر یہی حکم دے گا جو بھی لیڈر ہوگا وہ یہی حکم دے گا کہ تم لڑو لڑتے رہو پیچھے نہیں ہٹو تو یہ یاد رکھے کہ آپ کو کانٹیکس دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کانٹیکس کیا ہے یہ جنگ کے بارے میں ہے یاد رکھیں پلیز ان آیتوں کو لے کر فتنہ نہ پھیلاؤ اور ایک بات جیسے ہی جہاد کا نام آتا ہے جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے ہولی وار نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے ہولی وار کر کے دیا ہے نام جو کرسچینٹی میں جو نام دیتے ہولی وار کر کے تو ہولی وار اس کا مطلب نہیں ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد اب جد و جہد زبان سے بھی ہو سکتا ہے یا جنگوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اسٹرگل کے لیے آتا ہے جیسے ہی کوئی جہاد بولتا ہے تو پھر سب کا پارا چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے لڑائی جو ہے وہ غیر مسلموں کے خلاف ہے اس طرح وہ سوچتے ہیں حالانکہ کچھ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عورت کا جہاد سب سے بڑا جہاد کیا ہے حج کرنا اب وہ حج میں کہاں لڑائی کے لیے جاتی ہیں کیا وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں تو حج کرنا عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے جد و جہد ہے تو پلیز ان باتوں کو ایشو نہ بناؤ اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرو اور نہ ہی فتنہ پھیلاؤ بہرحال کہا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ کبھی خیال نہ کرے کہ وہ آگے نکل گئے ہیں اور وہ بچ گئے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے مسلمانوں جہاں تک ہو سکے اور جس قدر تمہارے بس میں ہو تو کافروں کا مقابلہ تم پوری قوت سے کرو ہتھیار سے پوری قوت سے کرو کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہوں گے کچھ کے پاس زیادہ ہوں گے کچھ کے پاس کم ہوں گے جتنا ہو سکے اتنی تیاری کر کے نکلو گھر سے بندے گھوڑوں سے بھی تیاری کرو یعنی گھوڑے بھی ساتھ لے جاؤ کیونکہ اللہ کے راستے میں جو گھوڑا ہوتا ہے اس کا اجر بھی ہوتا ہے بہت سارا تاکہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر تمہارے دشمنوں پر اور ان دشمنوں پر ڈھاک بیٹھی رہے جنہیں تمہیں نہیں جانتے یعنی کچھ لوگوں کو تم جانتے ہو کچھ کو نہیں جانتے جو تمہارے دشمن ہیں اللہ جانتا ہے دیکھو اگر دشمن صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھک جاؤ سبحان اللہ دیکھیں پچھلی آیتوں کو لے کر لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اسلام ہے وہ ٹیررزم کا مذہب ہے کیونکہ وہ بغیر کانٹیکس کے بتاتے ہیں اگر اس طرح سے بات ہوتی کہ جو بھی کوئی کافر دکھے اس کو تم مارو یعنی بغیر جنگ کے اگر اس طرح سے بات ہوتی تو یہ اللہ بات نہیں کہتے یعنی یہ جنگ کے وقت بھی اگر کوئی صلاح کرنا چاہے تو ان سے صلاح کرو ان کو مارو نہیں بلکہ ان سے صلاح کرو وہ چاہتے ہیں کہ تم سے وہ صلاح کریں کون سا دین ہے کون سا ریلیجن ہے جو اس طرح سے بات کرتا ہے یہ اسلام کہتا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں بھی وہ چاہتے ہیں کافر چاہتے ہیں کہ تم سے صلاح کرے تو ان سے صلاح کرو ان کو نہ مارو ریجٹ نہیں بنو اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اللہ پہ بھروسہ کرو اس نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے اس نے تمہارے دلوں میں ایسی باہم محبت پیدا کی کہ تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی اپنے اندر وہ اتحاد یونیٹی اور محبت پیدا نہ کر سکتے تھے تو یہ اللہ نے کیا تمہارے لیے تم سب بھائی بھائی بن گئے پہلے جانی دشمن تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی ہیں پھر رکو نمبر نائن ہے آئے نمبر سکسٹی فائیو سے لے کے سکسٹی نائن تک جس میں پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ دو سو کفار جو ہوں گے ٹو ہنڈریڈ کفار ان سے ٹوینٹی یعنی بیس مومن مقابلہ کرے یہ آڈر تھا کیونکہ پہلے شروعات میں مسلمان ویسے بھی تعداد میں کم تھے تو یہ حکم دیا گیا تھا جنگ بدر کے وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجیے اگر وہ بیس صابر ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے یعنی دو سو کفار کے ساتھ وہ جنگ کریں گے بیس مومن جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو رہے تھے تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور یہ بھی مشکل تھا کہ بیس مسلمان دو سو کافروں سے لڑے یہ بھی بہت ڈفیکلٹ بات تھی لیکن جب اللہ کی مدد ہونا تو یہ بھی آسان ہو جاتا ہے اب بدر کے بعد یہ کہا گیا کہ اب تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا گیا اب صرف ایک مسلمان دو کافروں کی نسبت کافی ہے یعنی ایک مسلمان دو کافروں سے لڑ سکتا ہے پھر آگے فرمایا شکست کھانے والے کافروں کو قیدی بنانے کے بجائے انہیں قتل کرنا بہتر تھا اب جو کافر ان کے ہاتھ آ گئے تھے جنگ بدر کے بعد کافر جو ہاتھ آئے تھے تو اس کے بارے میں آپ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا پوچھا تھا دوسرے صحابہ سے تو سب نے اپنی الگ الگ باتیں بتائیں عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ان سب کو مارا جائے تاکہ فساد ختم ہو جائے ورنہ یہ ہوگا کہ یہ پھر سے فساد کریں گے پھر سے قتل و غارت کریں گے لڑائیاں کریں گے تو بہتر ہے کہ ان کو مار دیا جائے اور یہ صحیح ڈیسیجن تھا کہ ان کو مار دیا جائے ورنہ پھر اور زیادہ فساد کے چانسز تھے جیسے دوسرے بھی جنگوں میں ہوتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جاتا ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ان کے جو سیکھے پڑے لوگ ہیں وہ ایک کام کرے جو مدینہ کے جو سیکھے پڑے لوگ نہیں ہیں ان کو ایجوکیشن دے ان کو سکھائیں اور اگر وہ سیکھے پڑے نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو فدیہ دے کے چھڑا لیں تو پھر آپ وسلم نے یہ بات مانی تھی حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح تھی ویسے بھی حکمران جو ہوتے رولرز جو ہوتے ہیں وہ جنگوں کے بعد دشمنوں کا کیا حال کرتے ہیں یا جو فساد کرتے ہیں ان کا حکمران کیا حال کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ ان کو قتل کرنا بہتر تھا تم نے قیدی کیوں بنا ہے بہرحال جو مال غنیمت اور قیدیوں کا فدیہ حاصل ہوا اسے حلال پاکیزہ سمجھ کر کھا لو پھر سورہ انفال کا لاسٹ رکو ہے ٹین نمبر رکو آیا نمبر سیونٹی سے لے کے سیونٹی فائیو تک جس میں مومنین اور صابرین کے درجات کے بارے میں بتایا گیا ہے بدر کے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیے کے بدلے اپنی رہائی پا لی تو یہ احسان سمجھو اس احسان کی قدر کرو ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی اگر وہ قدر کریں گے تو اور اگر انہوں نے اللہ سے لڑنے کی پھر کوشش کی پھر سے آگے لڑائی کے لیے تو اللہ انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا اگر اس طرح انہوں نے حرکت کی تو آگے فرمایا ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہ ہے انصار انصار مدینہ یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں یہ لوگ اگر ایمان بچانے کے خاطر تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرو کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن کسی ریزن کی وجہ سے جیسے ان کے پاس کچھ مال نہیں ہوگا یا ان کی استطاعت ایسی نہیں ہوگی کہ ہجرت کرے تو پھر تم ان کی مدد کر دو تاکہ وہ اپنا ایمان بچا سکیں یہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں یہ سارے لوگ لیکن کافر ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہوتے ہیں یعنی کافر کافروں کا مددگار ہوتا ہے ان کے ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آگے فرمایا کہ ایمان لانے والے مہاجرین مجاہدین اور مدینہ کے انصار پکے مومن ہیں بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروپ میں شامل ہوں گے لیکن بہرحال جنہوں نے پہلے ایمان لایا اور جنہوں نے پہلے ہجرت کی ان کے درجات اور زیادہ بڑے ہوں گے اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے یہاں پر ہمارے سورہ انفال فنش ہو رہی ہیں اب ہم سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں سورہ توبہ یہ نو نمبر سورہ ہے اس میں سکسٹین رکو ہیں اور ون ٹوینٹی نائن آیات آئے ہوئے اس صورت کا دوسرا نام البرا بھی ہے برات بولتے ہیں نا براتن سو البرا بھی اس کا دوسرا نام آیا ہوا ہے توبہ کا مطلب کیا ہے توبہ جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں توبہ کرنا اب اس کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں ایک جگہ کچھ اہل ایمان کے قصور ہوئے تھے انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں ان کی توبہ کی کیا صفائی کا ذکر کیا گیا ہے اور برا اس لیے کہ صورت کے شروع میں مشرقین سے بری ذمہ یعنی اعلان برات یا بیزاری ہونے کا اعلان کیا گیا ہے اس لیے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے برات البرا بارا حمزہ اور تا مربوطہ اس سورہ کا جو زمان نزول ہے وہ زیادہ تر نو ہجری فتح مکہ کے بعد کا ہے اس میں جہاد و کتال کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اور مکہ اور مدینہ کے حرمین شریفین میں کفار کے داخلے سے منائی وہ منائی جو کی گئی تھی اس کے بارے میں آئے گا وہ خاص اعلان کیا گیا ہے کہ آج کے بعد مکہ اور مدینہ میں کفار داخل نہیں ہوں گے راہ حق کے غازیوں اور شہیدوں کے بھی درجات بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں اور جو لڑتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے سکس تک جس میں ہرمین سے مشرقین کے اخراج کا حکم دیا گیا ہے ہرمین نے یعنی جو مکہ اور مدینہ حرم وہاں سے مشرقین کا اخراج وہاں پر انٹری اب نہیں ہوگی اور آج بھی نہیں ہوتی ان کی انٹری فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں اس سورے کی ابتدا چالیس آیات ابتدائی چالیس آیت نازل ہوئی یعنی شروعات کی جو چالیس آیتیں اس وقت نازل ہوئی کب فتح مکہ کے بعد فرمایا گیا جن کافر جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ نہیں انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اب نہیں باقی رہے گا ان کو چار مہینے کی مہلت دی جائے چار مہینے میں وہ یہاں سے نکل جائے اس عرصے میں اس زمین کو حرم کی زمین کو چھوڑ جائے ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی اگر چار مہینے کے اندر نہیں نکلیں گے تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں نے ان پہ اس زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو کہیں امن نہ ملے گا وہ قتل کر دیے جائیں گے جن جماعتوں نے بدہدی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ قائم رکھو کیونکہ انہوں نے انہوں نے وعدہ نہیں توڑا تو پھر تم بھی کنٹینیو رکھو مگر نیا کوئی معاہدہ اب نہیں ہوگا اب نیو کانٹریکٹ نہیں بنے گا اگر یہ مسلمان ہونا چاہے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی بات زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرے اس صورت میں وہ آزاد شہری ہوں گے وہ حرم میں رہ سکتے ہیں وہ بھی تمہارے پھر بھائی ہی ہوں گے ان کو نکالا نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر سیون سے لے کے ایٹین تک جس میں بدعہد مشرقوں کے خلاف اعلان جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے مشرقوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ تم پر قابو اگر پا لیں تو کسی عہد و پیمان یا رشتہ داری کا لحاظ ہی نہ کریں وہ وعدے کو بھی بھول جائے اور رشتہ داری کو بھی بھول جائے ایسے لوگ ہیں لہٰذا اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہنے لگے تو ان کفر کے سرداروں ان کافر سرداروں سے جنگ کرو سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وطن سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کیا آگے آگے پہلے تو انہوں نے ہی شروع کی تمہیں ان سے ضرور لڑنا چاہیے ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا جنگ کی آزمائش میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا تاکہ کھڑے کھوٹے صحیح یا غلط اس کا پتہ چل جائے اس میں تم پڑھنے والے ہو جنگ میں جاؤ گے جنگ ہوگی تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ آزمائش کیے بغیر تم کو چھوڑ دیا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آزمائش نہ ہو ہر ایک کی آزمائش جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہوتی ہی رہتی ہیں تو تمہاری بھی آزمائش ہوگی تمہیں جنگ کرنے کہا جائے گا اور پھر اس طرح تم آزمائے جاؤ گے رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر سیونٹین سے لے کے ٹوینٹی فور تک جس میں مشرقوں کو مساجد اور حرم کی تعمیر کا کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا مشرقوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو حرم وغیرہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں ہم جو بناتے یہی سب سے بڑی نیکی ہے باقی ہم جو کریں آج کے بھی مسلمان کچھ ایسے ہیں نا کہ مسجدیں صرف تعمیر کرتے ہیں اور اس مسجد میں کبھی ایک ٹائم کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے اس مسجد میں تو چھوڑو دوسری بھی اپنے قریب کی بھی مسجد میں نہیں آتے تو یہ نیکی کا کام نہیں کہ صرف تم مسجد تعمیر کرو اور اس کی مرمت کرو تو ان کو وہی کہا گیا کہ اللہ کی مسجد آباد کرے اس کا تمہیں کوئی حق نہیں مسجدوں کی آبادی کا حق صرف ایمان لانے والوں کو نماز قائم کرنے والوں کو اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو پہنچتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں لوگوں حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ان کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا جائے یہ ایسا نہیں ہے عمل کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا کے کھانا کھلا کے تم یہ سمجھے کہ یہی بڑا کام ہے دیکھو ہم حاجیوں کو پانی اور کھانا وغیرہ دیتے ہیں مسجدوں کی تعمیر کرتے یہی بڑا کام ہے دیکھیں جو نماز قرآن پڑھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور جو دوسرے کام کر رہے ہیں دین کے کام کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ بات نہیں ہے کہ حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی جو تعمیر ہے یہی نیکی کے کام ہے اور یہ برابر ہے ان کے جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں وہی اللہ کے رحمت کے مستحق ہیں اور حقیقی جنتی ہے ایمان والوں ایسے باپ اور ایسے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں ان کی بات نہیں مانو کہ اگر وہ دین سے پھرنے کہہ رہے ہیں دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں ان سے دوستی نہ رکھو آگے فرمایا اے پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہہ دیں اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے برادری یعنی خاندان تمہاری جائیداد تمہاری تجارت تجارت یعنی بزنس اور تمہارے گھر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ نافرمان لوگ ہیں فاسق لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو ترجیح دیے ہوئے ہیں رکو نمبر فور ہے آئے نمبر ٹوینٹی فائیو سے لے کے ٹوینٹی نائن تک جس میں جہاد و کتال کی حد کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے حدود جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے کئی ایسے موقع تھے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کا ٹائم ہو یا وحد کا ٹائم ہو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اور جنگ ہنین کے موقع پر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی لیکن تم اپنی کثرت پر اترا گئے اب جنگ ہنین جب ہوئی تھی اس وقت بہت سارے مسلمان تھے تو وہ پھر کیا ہو گیا ان کو اپنی کثرت پہ ناز آ گیا کہ ہم بہت زیادہ ہیں تو ہم جیت جائیں گے تو وہ تھوڑا اترا گئے ایون صحابہ رہ کے وہ اگر اترا گئے اور ان کو سزا دی گئی ان کو آزمائش میں ڈالا گیا تو پھر ہمارا کیا حال ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اتراتے ہیں تو یہ سوچے کہ ان کی بھی پکڑ ہو گئی کہ اترانے کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ ہارنے لگ گئے تھے تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی زمین تم پر تنگ ہو گئی کیا ہوا تھا جنگ ہنین کے موقع پر اب یہ کانفیڈنس کے ساتھ نکلے کہ ہم تو زیادہ ہے تعداد میں تو جیت ہوگی تو اب یہ ہوا تھا کہ دشمن چھپ کے ان کے اوپر وار کرنے لگے تیر برسانے لگے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے برس رہے ہیں پھر اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون اتارا اور غیبی مدد سے تمہیں کامیابی دی تو یہ بھی آزمائش تھی کہ تم اپنے کثرت پہ اترا رہے ہو تم کم تھے تب بھی اللہ نے تم کو کامیابی دی تھی نا تو اپنی کثرت پہ اترانا نہیں چاہیے بلکہ مدد اللہ کی ہوتی ہے کم بھی ہو تو بھی اللہ ان کی مدد کر کے ان کو جتا دیتا ہے آگے فرمایا مسلمانوں مشرقی ناپاک ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب پھٹکے نہ یعنی ابھی مسجد حرام میں نہیں آئیں گے یہ مشرق کیونکہ ہر جیسے کنٹری کا قانون ہوتا ہے اسی طرح حرم کا قانون یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حرم میں آ کے حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے صرف ان کو دیکھنا تھا کہ اندر کیا ہے اور کچھ چرانا تھا وہاں سے کچھ پتھر وغیرہ تو انہوں نے ڈھونگ کر کے مسلمانوں کا وہ اندر بھی داخل ہو گئے تھے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے ویسے بھی ان کی پکڑ ہو گئی تھی تم ان کی وجہ سے فقر و فاقہ کا خوف نہ کرو کہ اب ہم اگر ان کو اس طرح سے روک دیں تو ہو سکتا ہے ہماری دوستیاں ٹوٹیں اور پھر ہم غریب ہو جائیں تو اس کا خوف نہیں کرو تم فقیر نہیں بننے والے ہو اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رہنے دے گا تم ان کی محتاج نہیں کرو گے اللہ اپنا فضل عطا کرے گا تمہیں ایسے اہل کتاب کے خلاف جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اللہ اور رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ان سے جنگ جاری رکھو ان سے کنٹینیو کریں گے جنگ جو تم سے لڑنے آئے ہیں اور یہ اللہ اور رسول پہ یقین نہیں رکھتے یہاں تک کہ ان کی سرکشی اور زور ٹوٹ جائے اور وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائے کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ اس کنٹری میں اہل کتاب رہ سکتے تھے لیکن جزیہ دے کر تو اگر یہ جزیہ دے رہے ہیں تو رہ سکتے اگر جزیہ نہیں دے رہے ہیں تو نہیں رہ سکتے کیونکہ ہر کنٹری کا اپنا اپنا قاعدہ ہوتا ہے اسی طرح قاعدہ ہے کہ ایسے لوگ جزیہ دینے تیار ہیں تو پھر انہیں رہنے کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے سرکشی کی کہ ہم نہیں دیں گے جزیہ ہم ایسے ہی رہیں گے تو پھر اس لیے یہ آڈر دیا گیا تھا کہ پھر ان سے جنگ جاری رکھو اگر وہ جزیہ دینے تیار ہے تو پھر کوئی بات نہیں اگر کسی اور کنٹری میں دیکھیں جہاں پر جزیہ وغیرہ کا قانون ہے وہاں پر نہیں دیا جائے تو کیا کرتے ہیں اس کو کنٹری سے ہی نکال دیتے ہیں نا تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام اتنا سخت قانون کیوں یہ کر رہا ہے اپلائی کر رہا ہے حالانکہ ہر کنٹری کا اپنا اپنا قاعدہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بھی قاعدہ ہے اس کا کہ یہ دے کے رہیں ویسے بھی جو ابراڈ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں کتنا دیا جاتا ہے کتنا یہ لوگ لے لیتے ہیں آسٹریلیا ہو یا کوئی اور جگہ ہو کنٹینیو لوگ دینا ان کو دینا ہی پڑتا ہے اوکے بہرحال آگے چلتے ہیں رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر تھرٹی سے لے کے تھرٹی سیون تک جس میں اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا اس کے بارے میں ہے اور مال ذخیرہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی بحث بکواس ہے ان کافروں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے درویشوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا ہے حالانکہ انہیں تو اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا نہ کہ بندوں کی بندگی کرنے آگے فرمایا یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ نور حق ہے اپنی روشنی پھیلا کر رہے گا اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے تو بھیجا تھا کہ اس دین کو تمام خود ساختہ دیان جو دوسرے دین ہیں اس پر غالب کر دیں خواہ مشرق پسند نہ کریں آگے فرمایا اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء و مشائق ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ دیکھیں آج ہمارے امت میں بھی کیا ہو رہا ہے مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں پہلی بات اگر قرآن کو ہی پڑھنا سمجھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اس طرح سے اور دوسری بات یہ ہے کہ مال بھی نہ حق کھانا اس میں بھی دیکھیں آج کل کیا کرتے تعویذ وغیرہ بنا کے پھر اس کے پیسے لیتے ہیں اور غلط فتوے بھی دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہم لوگوں میں بھی ہو رہی ہیں بہرحال آگے فرمایا چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے جو بھی چاندی اور سونا جو بھی دولت ہے وہ صرف اکٹھے کرتے رہ رہا ہے اور اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا یہی سونا چاندی قیامت کے دن تپا کر ان کی پیشانیوں پہ یعنی فور ہیڈ پہ پہلوؤں پہ یعنی جو سائڈس ہوتے ہیں ان پر اور پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا یعنی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی یہ تم نے صرف جمع جمع کر کے رکھا تھا حالانکہ اس کے اندر کسی اور کا بھی حق تھا غریبوں کا حق تھا دوسروں کا بھی حق تھا لیکن تم نے جمع کر کے رکھا تو اب لہذا اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر رہے تھے تو زکوٰۃ وغیرہ ادائیگی وقت پہ کرنی چاہیے ایک سال ہونے سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے یعنی ایک سال پورا ہونے کے بعد دیتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ ایسا کرے کہ یاد رکھنے کے لیے رمضان بیٹر ہوتا ہے تو یہ جمع جمع کر کے نہیں رکھے بلکہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں آگے فرمایا مسلمانوں چار حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو یہ چار مہینے جو حرمت کے حالانکہ بارہ مہینے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی ہے ظلم نہیں کرنا ہے لیکن اسپیسیفکلی یہ چار مہینوں کی ایسی حرمت ہے کہ پہلے مشرقین بھی اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں چار مہینوں میں کبھی جنگ نہیں کرتے تھے اور وہ چار مہینے یاد رکھے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ہیں تو خاص طر سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی والا ہو کسی پہ ظلم نہ کرو لیکن اس معاملے میں کافرانہ بدعت اس سے دور رہے ہمیشہ اب کافرانہ بدعت کیا تھی کافر لوگ کیا کرتے تھے ان چار مہینوں میں تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی آگے پیچھے مہینوں کو اپنے آپ سے کر دیتے تھے کہ ان کو اگر اس مہینے میں جنگ کرنا ہے کتال کرنا ہے تو کہتے تھے اس سال یہ مہینہ آگے کر دیتے یا پیچھے کر دیتے تو یہ کافرانہ بدات ہے تو اس سے دور رہو پھر رکو نمبر سکس ہے آیا نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کے فورٹی ٹو تک جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مثال دی گئی ہے گار سور کی اس کا پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ نایات کا جو آ ابھی آیات آ رہی ہے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کیا بات ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب غزب تبوک ہوا تھا غزب تبوک کے موقع پر کچھ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے کچھ تو منافق تھے اور کچھ منافق نہیں تھے بلکہ سستی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے تو یاد رہے کہ جنگ تبوک جو ہوئی تھی اس وقت سخت گرمی کا بھی موسم تھا اور پھل پکنے کا بھی موسم تھا تو پھل بھی پک چکے تھے اور سفر جو تھا وہ بہت دور کا سفر تھا قریب کا نہیں تھا اور تپتی ریت تھی بہت شدت کی تکلیف تھی اس وقت نکلنا جنگ تبوک کے وقت نکلنا تو یہ بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیں تو پھر یہ آپ کو آیتیں سمجھ میں آئے گی اے مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلو تو تمہارے پاؤ بوجھل ہو جاتے ہیں تو یہ بوجھل اس لیے کہ وہ جانا نہیں چاہتے کسی تکلیف کی وجہ سے تمہارے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں اگر تم پیغمبر کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو تمہیں اللہ دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا یعنی جو فرائض ہے اس میں سستی بھی الاؤ نہیں ہے سستی کرنا منافقت تو دور کی بات سستی بھی نہیں کی جائے تو سستی کرو گے تو پھر کیا ہوگا دردناک عذاب ہوگا تمہیں اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا اللہ اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی اللہ تعالیٰ خود مدد کرے گا تمہارے مدد کی ضرورت نہیں لیکن فائدہ تمہارا ہے اگر تم ساتھ دو گے تمہیں اجر ملے گا جیسے اس نے ہجرت کے موقع پر گارے سور میں مدد فرمائی تھی جب کہ وہ صرف دو تھے غار سور میں کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے ہوا یہ تھا کہ جب ہجرت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ تو اس وقت مشرقین نے نے اعلان کیا تھا کہ ان دونوں کو اگر کوئی پکڑ کے لائے یا قتل کر دے تو پھر ان کے اوپر انعامات رکھے گئے تھے تو لوگ ان کی تلاش میں نکل گئے تھے اور قریب تھا کہ وہ لوگ ان کو دیکھ لیتے اتنے قریب پہنچے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گار جس گار میں تھے وہ گار بالکل ان کے قریب تھی جاتے آتے وہ پیر بھی ان کو دکھ سکے ایسے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے تھے اگر یہ ذرا جھک جائیں تو ہمیں دیکھ لیں گے تو ان کو ڈر لگنے لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو یہ سچویشن تھی لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی مدد کی تو یہی کہا گیا کہ جب کہ وہ صرف دو تھے آپ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان دو میں دوسرا اللہ کا رسول تھا یعنی آپ وسلم اللہ کے رسول ہیں نا تو دوسرا تو اللہ کا رسول تھا دونوں غار میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے تھے اس لیے ان کو دلاسا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ساتھ دے گا یہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے حالانکہ اتنے قریب پہنچ کے بھی وہ دیکھ نہیں پائے صرف جھکنے کی دری تھی کہ وہ پکڑ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیکن نہیں ہوا یہ یہ اللہ کا فضل تھا اللہ نے ان کی مدد کی پھر دیکھو اللہ نے کیسے کامیابی دی اور دشمن کیسے ذلیل ہوا کفر کی بات مغلوب ہوئی اور کلیم حق غالب ہو گیا پھر آگے فرمایا مسلمانوں ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو جیسے بھی کچھ تیاری ہو سکے اس کے ساتھ نکل کھڑے ہو جاؤ تمہاری جو بھی حیثیت ہے وہ لے کے نکلو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یہ بات اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہے کہ جب مال غنیمت آسانی سے ملنے والا ہو اور سفر قریب کا ہو تو تم ساتھ چلو اور اگر سفر دور کا ہو تو کمزوری دکھانا شروع کر دو کمزوری دکھانے کا عذر پیش کرو کہ ہم کمزور تھے اور پھر آ کے قسمیں بھی کھانا شروع کر دو کہ دیکھو ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہمارے یہ پرابلمس تھے تو یہ قسمیں کھا کے یہ باتیں کرنا شروع نہ کرو آگے رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر فورٹی تھری سے لے کے ففٹی نائن تک جس میں منافقین کے بہانے سازیہ اور ان کا انجام بتایا گیا ہے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ نے ان کے ہلا ساز لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت کیوں دے دی اس سے سچے جھوٹے کی آزمائش نہ ہو سکی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے کہ جو بھی عذر پیش کر رہے تھے کہ ہم یہ یہ ریزن ہے اس لیے ہم نہیں آ سکتے وہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان کو پیچھے رہنے کی انہوں نے اجازت دے دی تھی کیونکہ بہت نرم مزاج تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں تم نے ان کو اجازت دی آپ دیکھیں جو ڈانٹ بھی ملی وہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہیں پہ ڈانٹ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی ظاہر کر دیا گیا اللہ نے کھول کے بتا دیا قرآن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑتے تو پھر اپنی چیزیں چھپا دیتے تو یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا یہ اللہ کا کلام ہے کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں ہے تو یہ بھی ان کے لیے دلیل ہے جو اللہ کا کلام نہیں مانتے قرآن کو تو آپ وسلم سے کہا گیا کہ کیوں تم نے اجازت دی اجازت دے دی اس لیے سچے جھوٹے کی آزمائش اب نہیں ہو سکی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے یعنی جو بھی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے اجازت لینے کے لیے وہ تو کیسے ویسے نکل پڑیں گے تمہارے ساتھ اجازت دل کے روگی مانگتے ہیں اور جو شک میں گرفتار ہے وہ منافق وہ مانگتے ہیں اگر یہ ساتھ چلتے تو بھی شرارتیں کرتے فتنہ فساد ڈلواتے یعنی تمہارے ساتھ بھی اگر ہوتے نا تو بھی کچھ نہ کچھ فتنے فساد کر ہی لیتے تھے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ ایون جنگ کے لیے بھی اس لیے کہ غنیمت کا مال ملے اس لیے نکلتے تھے لیکن راستے میں ایسی شرارتیں کرتے ایسی باتیں کرتے فتنے فساد کرتے تو اگر وہ آ بھی جاتے تو یہ چیزیں کر لیتے اور تمہارے خلاف جاسوسی بھی کرتے اس سے پہلے بھی یہ ایسا ہی کرتے رہے پہلے بھی ہو چکا ہے انہوں نے ایسے ہی کیا تھا آپ کو بھلائی پہنچی ہے تو انہیں بری لگتی ہے یعنی جب بھی آپ مسلمانوں کو سبھی کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور کوئی مشکل پیش آتی ہے تو خوشیاں مناتے خوش ہوتے ہیں آپ اعلان کر دیں ہم دو میں سے ایک بات کے منتظر ہیں ہم انتظار میں ہیں کہ دو چیز تمہارے ساتھ ہو جائے یا تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے یا تو ہمارے ہاتھوں تم عذاب میں مبتلا ہو جائیں تو یہ دو کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ویسے بھی جو جنگ کے لیے مسلمان جاتے مومن جاتے ان کے لیے بھی دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ شہید ہو جاتے ہیں اور درجات ان کے بلند ہوتے یا تو ان کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اجر بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ غنیمت کا مال بھی مل جاتا ہے اور جو شہید ہیں ان کو بھی تو اجر بھی ملتا ہے اور شہید بھی ہو رہے ہیں ان کے بھی درجات بلند ہو رہے ہیں یاد رکھو تم اگر خوشی یا ناخوشی کچھ خرچ بھی کرو گے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ دکھاوے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اس لیے وہ لوگ خرچ کرتے تھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی وہ جو بھی تم نے خرچ کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا نماز میں شریک ہوتے ہیں تو بھی سستی سے اور جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ بھی ناخوشی سے کرتے ہیں آگے فرمایا مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ہی انہیں دنیا میں مصیبت پہنچے یعنی مال اور اولاد سے ان کو مصیبت پہنچ جائے انہیں کہیں پناہ نہ ملے جگہ نہ ملے یہ لوگ تو آپ پر صدقات کی تقسیم پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کم دیا یا اس طرح کے وہ الزام بھی لگاتے تھے کیا اچھا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پر یہ راضی ہوتے خوش ہوتے ہیں پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیا نمبر سکسٹی سے لے کے سکسٹی سکس تک جس میں زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں اس کے بارے میں آتا ہے اور منافقوں کے بارے میں زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں آٹھ لوگ ہیں تو ان کے آپ لسٹ آتی ہیں کہ کون کون لوگ ہیں یا آرٹ کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی صدقات کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں جائے گا وہ کون ہیں پہلی بات مسلمان ہونا چاہیے سارے جو میں بتا رہی ہوں سوائے ایک میں بتاؤں گی فور نمبر ورنہ سبھی مسلمان میں آتے ہیں نمبر ون فقیروں کے لیے ہیں نمبر ٹو مسکینوں کے لیے ہے مسکین ویسا نہیں ہوتا فقیر ایک دم سے ایک دم سے غریب ہوتا ہے جو نظر بھی آتا ہے مانگتے بھی پھرتا ہے اور وہ جو پھٹے پرانے جو کپڑے پہنتے ہیں اور جس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فقیر ہے لیکن مسکین وہ ہوتے ہیں جو اپنا چلانے کے لیے چلاتے ہیں ان کا کچھ بچتا نہیں ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ منتھلی ان کا فنش ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی طرح گھر چلانے کے لیے چل جاتا ہے تو وہ مسکین ہوتے وہ مانگتے پھرتے نہیں ہیں لیکن لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسکین ہے تو سیکنڈ نمبر مسکین تھرڈ نمبر وہ لوگ جو زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرنے یا جمع کرنے کا کام کرتے ہیں کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ گھر گھر جا کے لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور پھر بعد میں ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے وہاں سے تو وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے کا کام کرتے ہیں وہ تھرڈ نمبر فورتھ نمبر جو ہے وہ الفت دلائے گئے اسلام کی طرف جن کے دل یعنی جن کے دل اسلام کی طرف الفت دلائے گئے یعنی ایسے کہ جو کافر ہیں جن کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں یہ ہے امید ہے کہ وہ شاید اسلام قبول کریں گے اور قبول کرنے کے قریب ہیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے باقی کے پھر سارے مسلمانوں میں آئیں گے ففتھ نمبر غلاموں کو آزاد کرانے میں سکس نمبر قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں یعنی قرض دار جو ہے قرض لیا ہے کسی سے اس کے قرض کو اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہیں نمبر سیون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جنگوں میں یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے پھر نمبر ایٹ مسافروں کی مدد کے لیے کوئی ٹریولر ہے اس کی مدد کے لیے وہ بھلے ہی گھر میں بہت پیسے والا ہوگا لیکن یہ ہے کہ ٹریولنگ کر رہا تھا اب اس کا پرس ہی کسی نے چوری کر لیا اب اس کی مشکلات آ رہی ہیں راستے میں تو ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے وہ غریب ہو یا امیر ہو لیکن مسافر ہیں اور اس کو سخت ضرورت ہے پیسوں کی تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے تو یہ آٹھ لوگ حقدار ہیں آگے فرمایا منافق لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آگے فرمایا مومنوں کو خوش یا راضی کرنے کے لیے ان کی جھوٹی قسمیں کسی کام نہ آئے گی یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کرتے تھے منافق وغیرہ جو تھے کہ ہمارا یہ ازر تھا اس کے لیے ہم نہیں آ سکے جنگ کے وقت اور یا کوئی ایسی چیز بول دیتے تاکہ مومنوں کو خوش کیا جائے یا راضی کیا جائے تو ان کی جھوٹی قسمیں کسی کام نہیں آئے گی آگے فرمایا یہ ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس سے ان کے نام اور ان کے پول کھل جائے کیونکہ کچھ آیتیں ایسی نازل ہو رہی تھی جس سے منافقوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا تو یہ ان باتوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ چیز کھل نہ جائے ہمارے پول جو ہے وہ کھل نہ جائے آپ ان سے کہہ دیں بے شک ہنسی مذاق کیے جاؤ اور بہانے تراشتے رہو یاد رکھو تمہاری بد کردار جماعت پر عذاب الہی آ کر ہی رہے گا آگے رکو نمبر نائن ہے آیا نمبر سکسٹی سیون سے لے کے سیونٹی ٹو تک جس میں منافقوں کے کردار کے بارے میں اور اہل ایمان کے صفات کے بارے میں ہیں منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں راہ حق میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان پر نار جہنم اور اپنی لانت کی وعید بھیجتا ہے ان کا انجام ان سے پہلے جیسے بد کرداروں والا ہوگا جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ان کا انجام بھی ہو بہ ویسے ہی ہوگا افسوس انہیں قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم ابراہیم اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والے یعنی قوم لوت ان کے انجام یاد نہیں رہے ان کو یاد نہیں رہا یہ سب کچھ ہو گیا تھا ان قوموں کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آگے فرمایا مومن مرد اور عورت ابھی دیکھیے پہلے منافق کے جو صفات تھے کردار ان کے بارے میں تھا اب مومن کیسے ہوتے ہیں مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یا اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں بالکل منافق کے اپوزٹ ہوتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہیں اللہ کے رحمت جنت کے باغات اور پاکیزہ ٹھکانوں کی بشارت ہے خوشخبری ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے یہ چیزیں تو ملنی ہی ملنی ہے لیکن سب سے بڑی چیز ان کو ملنے والی ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا یہی بڑی کامیابی ہے رکو نمبر ٹین آتا ہے آیا نمبر سیونٹی تھری سے لے کے ایٹی تک جس میں منافقوں کے حق میں کوئی دعا قبول نہ ہوگی اس کے بارے میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور پوری سختی کے ساتھ پیش آئے ان کے ساتھ اب دیکھیں منافقوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ جہاد زبان سے ہوا تھا اوکے تو یہ بات یاد رکھیں کہ منافق تھے ان کے ساتھ زبان سے جہاد کیا گیا بہرحال وہ اللہ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اگر اب بھی باز آ جائیں تو بہتر ہیں ورنہ دردناک عذاب سے دو چار ہوں گے تو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے اب بھی وہ باز آ جائے ورنہ کیا ہوگا ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے گا کچھ منافقین نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ مال عطا کیا کچھ دولت دے دی تو پھر ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیکوکار ہو جائیں گے اس طرح سے انہوں نے عہد لیا تھا وعدہ کیا تھا یہ لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد وعدے کرنے کے بعد بھی بخل سے باز نہیں آئے یعنی جب اللہ نے ان کو دے دیا اپنے فضل سے تو پھر کنجوسی کرنے لگے کسی کو کچھ نہیں دیتے کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ان کے تمام رازوں اور مشوروں کی پوری طرح باخبر ہے اس سے خبر رکھتا ہے جو بھی وہ ان کے راز ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے اور جو وہ مشورے کرتے چپکے بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے آپ ان کے لیے بخش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے ان کے لیے ستر بار بھی بخش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابے جو تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے بخش مانگی تھی تو یہاں کہا گیا کہ ستر بار بھی تم نے اس کے لیے مغفرت مانگی تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے پھر رکو نمبر الیون ہے آیا نمبر ایٹی ون سے لے کے ایٹی نائن تک جس میں منافقین کی خوشحالی سے دھوکہ نہ کھائیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خوشحال نظر آتے لیکن تم ان کے دھوکے میں نہ پڑے کہ یہ اتنے خوشحال ہیں جہاد سے جی چرا کر پیچھے رہ جانے والے منافع خوش نہ ہوں یہ لوگ خود تو جنگ کے لیے نہیں نکلے اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ گرمی میں تم بھی مت نکلو ان سے کہہ دو جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ گرم ہے منافقوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں تو منافق کا یہ حال ہے کہ خود تو خود نہیں کرنا چاہتے دوسرے جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر یہ لوگ ساتھ چلنے کی اجازت بھی مانگے تو قبول نہ کرے اب یہ دیکھ رہے تھے منافق کہ ان کو مسلمانوں کو تو بہت زیادہ غنیمت وغیرہ مل رہی ہے بڑے پیسے والے ہوتے جا رہے تو اب آگے اجازت مانگنے کے ہم بھی آتے ہیں تمہارے ساتھ تو آپ اگر اجازت مانگے تو ان کی اجازت کو قبول نہیں کرو اگر ان میں کوئی مر بھی جائے تو ہرگز اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھو کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا اور نافرمانی کی حالت میں مرے آگے فرمایا تم ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہ کرو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس اتنا مال ہے اتنی اتنے سارے اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے ان کو عذاب ہوتا رہے گا جیسے اولاد نا فرمان ہوگی یا مال و دولت کی وجہ سے ہی وہ کسی فتنے میں پڑے رہیں گے یہ لوگ جہاد میں پیچھے رہ جانے پر خوش ہیں جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی مال و جان سے جہاد کرتے ہیں تمام بھلائیاں اور کامیابی ان کے مقدر ہوں گی جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان کی پرواہ نہیں کرتے تو کامیابی ایسے لوگوں کے ہی تقدیر میں ہوگی پھر رکو نمبر ٹویلو ہے یہ ٹینتھ جوس کا لاسٹ رکو آئے گا لیکن اس رکو کا کنٹینیشن ہم الیونتھ جز میں دیکھیں گے رکو نمبر ٹویلو ہے آیا نمبر نائنٹی سے لے کے نائنٹی نائن تک جس میں بتایا گیا ہے کہ جہاد سے استشنا یا رخصت کس کے لیے ہیں ان کی شرط کیا ہے کون لوگ جہاد میں نہیں جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے فرمایا بعض بہانے کرنے والے دیہاتی آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں جہاد سے مستشنا قرار دے دیں کہ ان کو اجازت نہ دے ان کو کہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو جب کہ رخصت صرف ضعیف یا کمزور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بیماروں کے لیے ہیں یا وہ جو جہاد کے لیے سفر کا سامان اور سواری نہیں رکھتے ان کے پاس سفر کا سامان بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ان کے پاس گھوڑے اونٹ وغیرہ بھی نہیں ہے کہ وہ سفر کے لیے جا سکے اور آپ بھی انہیں کچھ مہیا نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے اور ہمارے لیے کچھ ہیلپ کرے لیکن اتنا ان کے پاس آپ وسلم کے پاس نہیں تھا کہ ان کی مدد کر سکے تو ان کو کہتے تھے ہاں نہیں میں مدد کر سکتا آپ جائے آپ کے لیے رخصت ہے تو جب یہ کہا جاتا تھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کیونکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ ہم بھی جنگ کے لیے نکلیں جبکہ خوشحال عامر لوگ جہاد کے بجائے اپنی عورتوں کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں گھر میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں یہاں پر ہمارا ٹینتھ جو فنش ہو رہا ہے